کہ یہ سب کچھ تیرے اس کرتوت کا بدلہ ہے جو نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا اور یہ بات طے ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم ڈھانے والا نہیں ہے